السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ ہر طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی ایسے بچوں کی جن کے امی ابو کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے اور وہ بہت دن بعد واپس آ رہے تھے اور بچے یہ سوچ رہے تھے کہ کہانی سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے تحفہ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عائشہ تنویر نے کل امی ابو اتنے دن بعد گھر آئیں گے میں انہیں حیران اور خوش کرنا چاہتا ہوں رات کے کھانے کے بعد وہ پانچوں بہن بھائی اکٹھے بیٹھے تو بلال نے اعلان کیا تم اچھی طرح نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لو تو بھی وہ کافی حیران ہو جائیں گے بھیا نے کہا بلال نے منہ بنا لیا وہ چار دنوں سے ایک ہی قمیض میں تھا بلال کے علاوہ سب ہنس پڑے نہیں بھیا زیادہ نہانا ٹھیک نہیں امی ابو کو پہچاننے میں مشکل ہوگی فاران نے اس کی ٹانگ کھینچی ہم بتا دیں گے کہ یہ بلال بھائی ہیں آپ انہیں تیار تو کریں ننی سمیا نے بھی کہا بلال کو جب موقع ملتا وہ چھوٹی سمیا کو تنگ کرتا اس کی شرارتوں پر سمیا شکایتیں کرتی اور روتی دھوتی رہتی لیکن آج وہ بدلہ لے رہی تھی حد ہے آپ لوگ کبھی تو سنجیدگی سے انسان کی بات سن لیا کرو بلال بھنا کر بولا انسانوں کی بات تو ہم سنجیدگی سے ہی سنتے ہیں بچے بھیا ابھی بھی مزے لینے کے موڈ میں تھے وہ ایک ناراض نظر بھیا پر ڈال کر خاموشی سے مسکراتی آپی کی طرف متوجہ ہوا کل ہم گھر سے جائیں گے آپی کھانے میں بھی بہت اچھا سا انتظام کریں گے سجائیں گے کیا مطلب امی ابو بچے تو نہیں جو غبارے اور رنگین ریبن لگا کر گھر سے جائیں صفائی ستھرائی روز ہوتی ہے کل کچھ زیادہ ہو بھی جائے گی مگر اپنی جان سے پیارے پودوں سے پھول توڑ کر گلدان میں سجانے کی اجازت آپ ہی ہرگز نہیں دیں گی فرحان نے برا سا منہ بنا کر اس کا خیال مسترد کیا یہ پھول آنگن میں پودوں پر لگے ہوئے بھی خوبصورت ہی لگتے ہیں توڑ کر گلدان میں سجانے کا فائدہ زیادہ ہی شوق ہے تو باہر سے پھول لا کر جہاں مرضی سجانا مگر میرے پودوں کو ہاتھ نہ لگانا اپنے پودوں کے نام پر آپ ہی کا سچ میں دل دہل گیا تھا فوراً تنبی کی صاف ستھرا گھر صاف ستھرے بچے اچھا سا کھانا یہ سب امی ابو کو اچھا ہی لگے گا مگر اس میں حیران کن بات کیا ہے بھائی بھیا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کچھ الگ سا کریں جیسے کوئی تحفہ وغیرہ دیں یا دروازے پر خوش آمدید لکھ کر لگائیں یا کچھ اور بلال کے ذہن میں کوئی واضح خیال نہیں تھا اس نے تو یہ بات ہی ان سب سے مشورے لینے کے لیے چھیڑی تھی آپ ہی اس کی بات پر کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھیں میرے پاس تو بالکل پیسے نہیں تحفے کے لیے صدا کا غریب فاران گھبرا گیا تمہارے پاس کوئی پیسے ہوئے بھی ہیں کنجوس مکھی چوس بلال کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا تبھی آپ ہی واپس چلی آئیں اور کچھ سامان سمیا کے پڑھنے کی میز پر رکھا یہ ایک کارڈ شیٹس ہیں تحفہ نہ صحیح ہم سب امی ابو کے لیے کارڈز بنا لیتے ہیں ان کی بات پر سب سے پہلے سمیہ ہی اٹھ کر بھاگی مختلف رنگوں کی پینسلیں مومی رنگ پینٹ سے لے کر اسٹیکر تک اس کے پاس چیزوں کی بھرمار تھی ڈرائنگ کا اسے شوق تھا وہ بخوشی کارڈ بنا لیتی لیکن بلال کا چہرہ لٹک گیا مجھے نہیں آتے کارڈ وغیرہ بنانا پیسے ملاؤ آپ لوگ ہم کوئی تحفہ لے لیتے ہیں تحفہ نہ صحیح تم کوئی خط لکھ کر ہی اپنی محبت کا اظہار کر دینا کچھ بھی جو تمہارے دل میں آئے بازار سے کچھ لے کر دینے سے خود محنت کرنا زیادہ اچھا لگے گا انہیں ایک طرف گھر کا خرچ آج کل بھیا کے پاس تھا جس میں سے وہ ہر بار خرچ کرتے ہوئے یہی سوچتے تھے کہ امی ابو کیسے گھر بھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں ورنہ پیسے تو گویا منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں دوسری طرف بھیا کا ہاتھ بھی ڈرائنگ کے معاملے میں تنگ ہی تھا سو انہوں نے فوراً متبادل سوچتے ہوئے اپنے ساتھ بلال کو بھی تسلی دی ہاں بھائی جس کا جو دل چاہے کرے آپ ہی نے کہا اور پھر سب مصروف ہو گئے اگلے دن ہفتہ وار تعطیل تھی اور شام تک امی ابو نے گھر آنا تھا یہ پہلی بار تھا کہ ان سب کو اکیلا چھوڑ کر اتنے دن کے لیے شہر سے باہر گئے تھے سب بچے شدت سے ان کی واپسی کے منتظر تھے سمیہ نے آپ ہی کے ساتھ مل کر بڑے بڑے کارڈوں پر خوش آمدید لکھ کر لگایا پھر آپ ہی تو باورچی خانے میں کل کی دعوت کا انتظام کرنے چلی گئیں اور سمیہ ایک کے بعد ایک کارڈ بنانے میں مصروف ہو گئی کسی پر پھول بوٹے بنے تھے تو کسی پر گھر کا منظر تھا ساتھ میں وہ میں نے آپ کو بہت یاد کیا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں قسم کے جملے بھی لکھ رہی تھی فاران کو بھی مصوری کا بہت شوق تھا اس نے کارڈ پر اپنے گھر کے لاؤنج کا منظر بنایا وہی صوفے میز دیوار پر لگی گھڑی اور ساتھ ہی لکھ دیا یہ گھر آپ دونوں کے ہونے سے ہے آپ کے بنا سب اداس تھا میبو بلال ابھی تک پریشان بیٹھا سب کو مصروف دیکھ رہا تھا وہ لکھنے پڑھنے سے بھاگتا تھا اسے علم ہوتا کہ اس کے منصوبے کا یہ انجام ہوگا تو وہ ہرگز ایسی تجویز نہ دیتا اس نے بڑے بھیا کو دیکھا تو وہ کاغذ قلم لیے ایک طرف بیٹھے غالباً خط لکھ رہے تھے اس نے بھی کچھ دیر سوچا فیصلہ کر کے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا کچھ دیر بعد ہی سب نے سونے کی تیاری شروع کر دی وہ سب رات کو جلد سونے کے عادی تھے سو آپ ہی اور بھیا نے باقی سب صبح پر رکھ کر انہیں سونے لٹا دیا سب واقعی عید کا سما تھا سمیہ دوبارہ اپنی چیزیں لے کر بیٹھ گئی تھی آپ ہی کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھی پھر وہ امی ابو کی پسند کے کھانے بنا کر انہیں حیران کرنے کے شوق میں دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی تھیں موبائل پر کھانے کی ترکیب کی آواز انہیں باہر تک آ رہی تھی فاران سمیہ کے ساتھ مل کر سارا گھر صاف کر رہا تھا بلال آپ ہی کا سودا لے کر آیا تھا تو بھیا سب کے کپڑے استری کر چکے تھے سمیہ کے بنائے ہوئے پیار بھرے رنگین پوسٹر بھی دیواروں پر لگ چکے تھے یہ بہت خوبصورت تو نہیں تھے مگر ان سب کی لاڈلی اور چھوٹی سمیہ کی محبت اور خوشی ان میں شامل تھی وہ سب جانتے تھے کہ ان پوسٹروں کو دیکھ کر بلکہ سمیہ کو خوش دیکھ کر ابو امی ضرور خوش ہو جائیں گے بلال نہانے کا چور تھا سو سب سے پہلے اسے نہانے بھیجا گیا جب تک امی ابو آئے سب نہا دھو کر استقبال کے لیے تیار ہو چکے تھے بچوں کو جتنا امی ابو کا انتظار تھا وہ دونوں اس سے زیادہ بے چین تھے گھر میں خوشی بھری ہلچل مچی رہی کھانے کا دسترخوان لگانے اور اٹھانے میں ان تینوں بھائیوں نے پورا حصہ لیا آپ ہی نے میٹھا پیش کیا تو کسٹرڈ جیلی پہ ہیپی فیملی لکھا تھا پھر کارڈس کی باری آئی تو سمیہ کے ایک کے بعد ایک کارڈ پر اسے خوب داد ملی فاران کی بنائی ہوئی نشست گاہ کی تصویر کو دیکھ کر تو ابو حیران رہ گئے پردوں کے پھول تک اس نے بہت محنت اور خوبصورتی سے بنائے تھے آپ ہی نے ایک کارٹ پر بہت ساری سبزیوں دالوں اور گھر کی دیگر اشیاء کے ساتھ بہت مزے کا چاٹ بنایا تھا جو سب کی شکایتوں سے بھرا ہوا تھا کس نے کھانے میں پریشان کیا کس نے گھر میں سامان پھیلایا ایک ایک جملے ہی میں سب کی کارکردگی لکھ دی گئی تھی اس ٹاٹ کو پڑھ کر جہاں امی کو ہنسی آئی تھی وہیں ان بہن بھائیوں کے منہ پھول گئے تھے انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب آپ ہی نے شکایت نامہ ترتیب دیا مزہ تو تب آیا جب ابو نے ہر بندے کی شکایت کے نیچے سزا تجویز کی بھیا کا خط نکالا تو وہ خوبصورت احساسات سے بھرا ہوا تھا میں نے پوری کوشش کی مگر جیسے آپ ہمارا خیال رکھتے ہیں میں سب کا نہیں رکھ سکا ابو سمیہ کو اسکول چھوڑنے سے بلال کی ٹیسٹ کاپیاں چیک کرنے تک میں نے لمحہ لمحہ آپ کو یاد کیا امی نے جن کھانوں کی فرمائش میں چلتے پھرتے کر لیتا تھا انہیں پکانے کی محنت کا مجھے اب پتہ چلا صبح سویرے جاگ کر رات گئے تک کاموں میں مصروف رہنا پھر بھی ہمیں پورا وقت دینا آپ دونوں ہی کا کام ہے آپ سے محبت مجھے ہمیشہ سے ہے لیکن قدر اب آئی ہے ابو بلند آوازیں پڑھ رہے تھے اور امی کا خوشی سے چہرہ جگمگا رہا تھا وہ سب خاموشی سے سن رہے تھے یہ صرف بھیا کے نہیں سب کے دل کی آواز تھی ابو پورا خط پڑ چکے تو خاموش بیٹھے بلال کی طرف متوجہ ہوئے بلال میاں آپ کا محبت نامہ کدھر ہے وہ ابو آپ کو پتہ ہے نا مجھے ایسا اچھا لکھنا نہیں آتا بلال ابو کے ایک دم مخاطب کرنے پر گھبرا گیا سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا میری تو ڈرائنگ بھی اچھی نہیں ہے ابو لیکن میں نے آپ کے لیے اور امی کے لیے بہت شاندار تحفہ بنایا ہے آپ میری لکھائی نہیں بلکہ الفاظ دیکھیے گا کہتے کہتے اس نے اپنا کارڈ آگے بڑھایا ابھی تحفہ بنایا کہ الفاظ پر فاران کچھ کہنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ابو نے اس سے کارڈ پکڑ لیا خوبصورت کارڈ پر اس نے ممکنہ طور پر رنگین مارکرز کے استعمال سے پیارا پیارا لکھا تھا رب برہم ہو ماں کما رب بیانی صغیرہ قرآن کی اس آیت اس کے ترجمے اور اس کی اہمیت سے فاران واقف تھا والدین کے لیے یہ دعا انہیں یاد تھی میں نے یہ دعا بہت بار پڑھ کر آپ دونوں کے لیے دعا کی ہے اس لیے تحفہ کہا بلال بتا رہا تھا اور وہ سب واقعی حیران تھے بلال کا خیال واقعی لاجواب نکلا تھا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اور سونے سے پہلے سب کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے مگر یہ بھی سوچیے گا کہ آپ اپنے امی ابو کو کیا اچھا سا تحفہ دے سکتے ہیں اللہ حافظ